کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہر بات سے باخبر ہے